سارے دوست احباب دنیا کی حقیقت کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مال و دولت کا نام دنیا ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن دنیا کیا ہے اللہ تعالی سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے نئے کو و نقر و فرزند و زن بیوی بچے کاروبار اس کا نام دنیا نہیں ہے دنیا ہے اللہ سے غافل ہونے کا نام چنانچہ علامہ عبد شیرانی شرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کلوما اب فل القلوب ان ذکر اللہ فہو دنیا ہر وہ چیز جو دل کو اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے کوئی بھی چیز ہو اور بعض بزرگوں نے کہا کلاں او کفل قلوب ان طلب ہی فہو دنیا کہ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے دل اللہ کی طلب سے رک جائے اس کا نام دنیا ہے اور بعض بزرگوں نے کہا کل ما شغل کا ان اللہ فہو دنیا جو چیز تجھے اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے تو دنیا اس کو کہتے ہیں جو چیز انسان کو اللہ العزت سے دور کرے اور غافل کرے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دنیا کے بارے میں جگہ جگہ پر بیان فرمایا ہے فرمایا فلاح تغرنکم کم الدنیا دنیا ولا یغرنکم کم بلاہ کہیں فرمایا ان مل خیات دنیا لا وزین تم و تفاف رم و تقاصر فی الاموال والاولاد کہیں فرمایا انما حاض الحیات دنیا متا و ان الآخرت و ان الآخرت ہی دار القرار ایک جگہ فرمایا کل متا دنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقا اور جو دنیا کا طلبگار ہو اس کی صحبت میں رہنے سے بھی منع کر دیا فارد امن طول ان دنیا تو جو دنیا کا طلبگار ہو فرمایا کہ تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ پاس بھی نہ بیٹھو نبی علیہ و السلام کا ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ انہوں نے کھول کھول کے دنیا کی حقیقت کو سمجھایا جو بندہ نقصان دینے والی چیز سے آگاہ کرے وہ محسن ہوتا ہے تو نبی علیہ اسلام نے سمجھایا کہ یہ دنیا کا پھندا ایسا ہے کہ انسان پھنس بھی جاتا ہے اور سمجھتا بھی نہیں ہے حلوبتن خزرتن نبی علیہ السلام نے دو لفظوں میں بات سمجھائی کہ یہ دنیا بڑی میٹھی اور بڑی سرسبز ہے دل نہیں بھرتا بندے کا اس سے ایک کام ختم نہیں ہوتا دوسرا پلان اوپر سے دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا پلان اوپر سے اور تیسرا ختم نہیں ہوتا چوتھا پلان ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے اگر آپ غور کریں تو ہر بندہ اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے میرا گھر ایسا ہو میری گاڑی ایسی ہو میری بیوی ایسی ہو میرے بچے ایسے ہوں میرے کاروبار ایسے ہوں اگر غور کریں تو اس کی تمام امیدوں کی انتہا یہ دنیا نہ دے کبھی اس نے بیٹھ کے یہ بھی سوچا کہ جنت میں میرا گھر ایسے ہو قبر میں میں ایسے رہوں پل سے رات سے اتنی تیز چلا جاؤں جنت میں نبی اسلام کے قدموں میں جگہ نصیب ہو جتنا سنجیدگی کے ساتھ وہ دنیا کی پلاننگ بیٹھ کر کرتا ہے آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا تو اس کا مطلب تو یہ کہ دنیا کو ہم فوقیت دیتے ہیں آخرت کے اوپر نبی رشاط اسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی لما خلق دنیا نظر الیہا سما ردا انہا جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا تو ایک نظر ڈالی پھر نظر ہٹا لی سم مقال پھر فرمایا و عزتی مجھے اپنی عزت کی قسم لا ان کا اللہ فی شرار خل کی مجھے اپنی عزت کی قسم میں نہیں بھیجوں گا مگر تجھے ان میں جو سب سے شریر انسان ہوں گے یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں تمہیں نہیں بھیجوں گا مگر ان میں جو سب سے شریر انسان ہوں گے اور دوسری حدیث پاک میں ہے ان اللہ تعالی لم خلقا خلقن ہوگا ابغت و علیہ منت دنیا ومان نازرا الحا منظ خلقہ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو پیدا کیا آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا اس نفرت کی وجہ سے جو دنیا کے ساتھ تھی حدیث مبارکہ لوکانتی دنیا تزن عند اللہ جناح بعودت اگر دنیا کی حقیقت ویلیو اللہ تعالی کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی ما سقل کافر و منہا جرعت ما ان تو اللہ تعالی کسی بھی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ پلاتے تو یہ جو کافروں کو اتنا کچھ دے رکھا ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں ایک اور حدیث مبارکہ لوکانتی دنیا من دہب ان بلآرت من حضف ان لختار یبقا یبقی اللہ یب کہ اگر دنیا سونے کی بنی ہوئی ہوتی اور آخرت ٹھیکریوں کی بنی ہوئی ہوتی تو بھی مند انسان کو چاہیے تھا کہ فنا ہونے والی چیز کی بجائے ہمیشہ باقی رہنے والی چیز کو پسند کرتا آخرت ہمیشہ باقی رہے گی دنیا بالآخر فنا ہو جائے گی ایک حدیث مبارکہ من احبت دنیا ازر رب آخرت ہی وہ من احب آخرت اظہر رب دنیا جو دنیا سے محبت کرتا ہے اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے جو آخرت کے محبت کرتا ہے اس کو دنیا کی قربانی دینی پڑتی ہے حدیث مبارکہ یا عجبن ان کل العجب لمصدق بدار الخلود یس آپ بتارن کتنے تعجب کی بات ہے اس بندے پر جو آخرت کی تصدیق کرتا ہے اور پھر غرور والے گھر کے پیچھے بھاگتا پھر رہا ہے حدیث مبارکہ یا اجمن لمن یت لوبو دنیا ول موت یت کتنی عجیب بات ہے کہ انسان دنیا کی طلب میں ہوتا ہے اور موت اس انسان کی طلب میں ہوتی ہے حدیث مبارکہ مسل دنیا بل آخرت کا مسل المشرق بل مغرب دنیا اور آخرت کی مثال مشرق اور مغرب کی ہے اظہار دنیا اذا اقبلت تا اللہ احد ادبر الاخر اگر بندہ ایک کی طرف رخ کرے گا دوسری کی طرف پیٹ ہوگی دوسرے کی طرف رخ کرے گا تو پہلے کی طرف پیٹ ہوگی چنانچہ ایک حدیث پاک میں اللہ تعالی نے موسا علیہ السلاۃ اسلام کو فرمایا عجیب بات ہے یا موسا اے موسا علیہ السلاط اسلام آئی تک دنیا مقبل علیک اگر آپ دیکھیں کہ دنیا آپ کی طرف رخ کر کے آ رہی ہے فکل تو یہ کہنا زمبن اجلت لی اکوبت یہ میرا گناہ ہے جس کی سزا مجھے دنیا میں مل گئی ہے جب تو دیکھے کہ دنیا تیری طرف رخ کر کے آ رہی ہے تو سمجھ لینا کہ میرا یہ گناہ ہے جس کی جس کی عقوبت مجھے دنیا میں ہی مل رہی ہے تو یہ تو احادیث تھی آئیے صحابت لانم کے تاثرات سنیے دنیا کے بارے میں جنہوں نے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا ابو بکر صدیق لانو نے سلمان فارس لانو کو نصیحت کی کہ ان فتحت علیکم الدنیا فلا فلاطا الا اللہ کہ اگر تمہارے اوپر دنیا کے دروازے کھل جائیں تو بھی ضرورت سے زیادہ تم دنیا سے حاصل مت کرنا عثمان غنی لانا فرمایا کرتے تھے اد دنیا جی فتن دنیا مردار ہے فمن اراد منہا ہا شی آ فل یسبر اللہ مخالط تل کلاب جو چاہے کہ مجھے دنیا مل جائے تو پھر اسے کتوں کے ساتھ مل کر دنیا کو کھانا پڑے گا چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا جی فتن ان وطالب و قلعہ کہ دنیا مردار ہے اور اس کا طلبگار وہ کتا ہے یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور جانور بھی تو کھاتے ہیں مردار کو مگر نبی علیہ السلام نے کتے سے مثال دی اس کی کیا وجہ ہے اس کی یہ خاص وجہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی مردار ہو اور کتا اس کو دیکھ لے تو وہ باقی لوگوں کو قریب نہیں آنے دیتا وہ اکیلا کھانا چاہتا ہے حالانکہ گد ہیں کئی کھاتے ہیں کبے ہیں کئی مل کے کھاتے ہیں مگر کتے کی یہ عادت ہے کہ وہ سارے مردار کو اکیلا کھانا چاہتا ہے کوئی اور آئے گا اس سے لڑے گا تو اکیلا کھائے گا اور واقعی جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے وہ بھی سارا اکیلا سمیٹ چاہتا جاتا ہے چنانچہ دو پارٹنر ہوتے ہیں اور چار سال بعد پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ایک نے سب کچھ سمیٹ کے ادھر کر دیا جو صفت ادھر بتائی گئی وہی ادھر اچھا پھر باقی جانور دن میں تو مردے کے پاس ہوتے ہیں رات کو اپنے گھونسلوں پہ چلے جاتے ہیں گدے بھی چلی جاتی ہیں کبے بھی چلے جاتے ہیں مگر کتا نہیں جاتا وہ سارا دن اسی مردار کو کھاتا ہے اور رات اس کا بیٹھ کے پیرا دیتا اور جو دنیا کا طلبگار وہ بھی اسی طرح کہ سارا دن یہ دکان کے اندر اور رات ہوئی تو دکان اس کے اندر رات کو بھی وہی سوچیں وہی خیال بھائی مسجد میں نہیں آتے جی بس فرصت نہیں ہے اب دنیا کے کام اتنے پھیلا لیے مسجد میں آنے کی توفیق نے تو پھر یہ تو دنیا انسان کی دشمن ہوئی نا جو انسان کو اللہ سے غافل کر رہی ہے اور ایک اور بات کہ کتے کی مثال دینے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اگر مردار کو کتا کھا رہا ہو اور اس کتے کو کوئی مارے تو دوسرے کتے عبرت نہیں پکڑتے وہ آ کے پھر اس مردار کو کھانا شروع کر دیتے ہیں تو چونکہ کتا عبرت نہیں پکڑتا جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا دار کو اس دنیا سے زلیل ہوتے جاتے دیکھتا ہے پھر دنیا کے پیچھے پڑا ہوتا ہے دیکھتا ہے کہ اس کا انجام برا ہوا پھر خود بھی دنیا کے پیچھے تو دیکھیے نبی سات اسلام کی بات میں کیا حکمت تھی فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور اس کا طلبگار اس کی مثال کتے کی مانے حضرت علی لانو فرمایا کرتے تھے ایک دنیا دنیا متبیرا تن کہ دنیا جئی پیٹھ کر کے اور آخرت آ رہی ہے اپنا رخ کر کے ولکل ولکل واحد من واحر دنون اور دونوں کے بیٹے ہیں کچھ دنیا کے بیٹے کچھ آخرت کے بیٹے فکون و من ابنا الآخرات تو تمہیں چاہیے کہ تم آخرت کے بیٹے بنا اس لیے وہ فرماتے تھے یا سفرا یا بہیدا غر غیری اے سونا اے چاندی میرے غیر کو دھوکہ دے میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں قطب علی ابن ابی طالب الا سلمان فارسی علی لانو نے سلمان فارسی لانو کو خط لکھا خط میں کیا لکھا فرمایا انما مسل دنیا کا مسل تھی کہ دنیا کی مثال سانپ کی مانند ہے لین مستوہا اس کو ہاتھ لگانے سے یہ بڑی نرم ہے قاتل سموہا مگر اس کی زہر مار دینے والی ہے فعارد انہا اس لیے تو ذرا بچ کے رہنا اب حقیقت دنیا اہل اللہ کی نظر میں کہ اکابر نے دنیا کے بارے میں کیا باتیں کہی وحب بن منبع فرماتے ہیں تصد شیطان علیہ سلمان ابن داود علیہ السلام سلمان علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ شیطان کا آمنا سامنا ہوا فقال سلیمان سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ما انت سان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت ادرکتا ہوں حبت بخت اگر تو نبی علیہ السلام کی امت کو پائے گا تو تو کیا کرے گا اس امت کے ساتھ فقال کہنے لگا زین الحم الدنیا حتیٰ یقون دینار و درہم اشہا الا احدہم من شہادت اللہ الہ الا اللہ میں اتنا دنیا کو مزین کر کے پیش کروں گا کہ ان میں سے ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو کلمہ پڑھنے کی نسبت مال و دولت کے حاصل کرنے کو پسند کریں سوئے عبد الرحمان سال ان عبد اللہ ابن عمر عبد الرحمان نے عبد اللہ ابن عمر جو ایک صحابی ہیں عمر لانوں کے بیٹے ان سے دنیا کے بارے میں سوال کیا انہوں نے جواب میں فرمایا ماں او دنیا شی ان تقست درجت ہوں ان من جنہ عبد اللہ ابن نے فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو دنیا میں سے کوئی چیز ملے تو اس کے آخرت کے درجے میں لازمن کمی ہوتی ہے اگرچہ وہ جنت میں جانے والا کیوں نہ ہو شیخ ابو الحسن شادلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل لما شی امن دنیا ارتفا درجہ جاتوں کا کہ جب تو دنیا کی کسی چیز سے محروم ہوگا جنت میں تیرا درجہ بلند ہوگا عُوْتِيْتَ اوتی تشم منہا نفست فِي تو جنا كُنْتَ عِنْدَ اللَّهِ کریما اور تو اللہ کے سامنے یعنی اللہ کی نظر میں کریم بھی ہوگا تو یہ اگر دنیا ملے گی تو تیرا درجہ کم ہوگا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ دنیا جو اللہ نے دی ایک درجہ اس لیے کم کیا کہ اب تم اس کو میرے راستے میں خرچ کر کے پھر کئی گنا درجے تم پھر دوبارہ مجھ سے لے سکتے ہو اب وہ خرچ تو کرتے نہیں وہ تو دنیا میں ہی رہ جاتا ہے آپ غور کریں کہ جو بندہ اپنے ذاتی مکان پر تین ملین ڈالر بھی لگا لیتا ہے اس نے مسجد کے اوپر ہنڈریڈ تھاؤزینڈ ڈالر نہیں لگائے ہوں گے تو یہ کس بات کی نشانی ہے کہ دنیا کی زندگی کی تمنا زیادہ ہے حالانکہ یہ بندہ آخرت کے گھر کا زیادہ محتاج تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چلو اتنا اگر اس دنیا کے گھر کے لیے لگایا تو اس سے آدھا ہم آخرت کے گھر کے لیے لگا لیتے مگر ہر ایک کو تو توفیق نہیں ہوتی امریکہ میں جو مسلمان رہتے ہیں two million dollar three million dollar اس جیسے گھر عام ہوتے ہیں اور وہاں جب بھی مسجد بنے تو میرا خیال ہے مشکل سے کسی نے اگر پانچ ہزار ڈالر بھی دینے ہوں تو اس کو مصیبت پڑ رہی ہوتی ہے یہ کیا دلیل ہے کہ دنیا کی محبت ہے ورنہ دی تو یہ اس لیے گئی تھی کہ تم اسے میرے راستے میں خرچ کرو اور تم آخرت میں اپنے درجے اور زیادہ حاصل کرو اور کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کو یوز بھی نہیں کر سکتے مجھے ایک صاحب ملے وہ منی چینجر سے اب جو بندہ منی چینجر کا کام کرتا ہے تو وہ تو بینک کا مالک ہوتا ہے یوں سمجھ لیں کہنے لگا حضرت دنیا واقعی میرے پاس بہت ہے میرے نصیب میں نہیں ہے میں نے کہا کیوں کہنے لگا اچھی گاڑی میں میں نہیں چل سکتا ڈر لگتا ہے کہ گاڑی چھین لیں گے جان سے مار دیں گے تو میں بڑی سادہ سی گاڑی جو عام لوگوں کے پاس ہوتی ہے ٹوٹی پھوٹی اس میں سفر کرتا ہوں بڑا گھر بنا کے میں نہیں رہ سکتا کہ ڈاکہ پڑ جائے گا تو عام لوگوں کے گھروں میں سے ایک گھر میں میں بھی رہتا ہوں عورتیں ہماری جو ہیں وہ زیورات نہیں پہن سکتی کسی ڈر کے مارے تو کہنے لگا دیکھیں تو ملینز میرے اکاؤنٹ میں ہوں گے لیکن میرے نصیب میں دولت نہیں ہے اچھا کئیوں کو ایسے دیکھا کہ اللہ نے دیا تو بہت ہے مگر ان کی جو بڑی پلاننگز ہوتی ہیں نا تو بس وہ سارے کے سارے پیسے مشینری میں لگ گئے فیکٹری میں لگ گئے اب رننگ پیسہ تو بہت ہے اور سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہاں اتنے لاکھ ڈالر کا ہمیں فائدہ ہوا مگر اگلا پلان اور تیار ہوتا ہے وہ پھر اور ایکسٹینشن میں لگ جاتے ہیں استعمال کے لیے دیکھیں تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ دنیا کی حقیقت بھی عجیب ہے یاد رکھیں انسان کا حصہ ہو جو اپنے ہاتھوں سے وہ اللہ کے راستے میں نیکی کے کاموں میں خرچ کر کے چلا گیا یہ اس کا حصہ ہے باقی تو پھر بعد والوں نے تقسیم کرنا ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ بعد والوں کا چونکہ اس پہ محنت نہیں ہوتی وہ بہت لٹاتے ہیں پھر پیسے کو نیکی کی طرف بھی نہیں آتے چونکہ ان کو ایزی منی مل جاتی ہے تو دیکھیے اللہ نے تو یہ مال دیا تھا اولاد کو دین سکھاتا دین میں لگاتا اللہ کے قریب کرتا مگر سارا کا سارا اسی دنیا میں چھوڑ کے وہ اس دنیا سے چلا گیا تو ایسی دنیا جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے اس کی تو جتنی برائی کی جائے کم ہے وہ تو دشمن ہے انسان کی جو انسان کو اللہ سے غافل کرے قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ ایک مالدار کو کھڑا کریں گے پوچھیں گے میرے بندے تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی یا اللہ آپ جانتے ہیں میرے تو کام اتنے پھیلے ہوئے تھے مجھے فرصت ہی نہیں ملتی تھی تو اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان اسلام کو کھڑا کریں گے اور فرمائیں گے کہ دیکھو یہ بھی میرے بندے تھے اور ان کو میں نے ایسی بادشاہی دی کہ انسانوں پر بھی جنوں پر بھی پرندوں پر بھی خشکی کی مخلوق تری کی مخلوق ساری مخلوق پر ان کی بادشاہی تھی مگر اس بادشاہی میں یہ ایک لمحہ بھی مجھ سے غافل نہ ہوئے تو اگر وہ ایسی بادشاہی میں ایسی زندگی گزار سکتے تھے تو تم کیوں مجھ سے غافل ہو تو مال آج کے دور میں ایمان بچانے کے لیے ڈھال ہے یہ بھی پکی بات ہے کہ جس کے پلے میں کچھ نہیں اس کا تو ایمان خطرے میں کادل دلل فکر یقون کفرا نبی اسلام نے فرمایا کہ قریب ہے تنگ دستی تجھے کفر میں ڈال دے کفر تک پہنچا دے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے بہتر ہے کہ تمہارے پیچھے والے فقیر ہوں تم ان کے لیے کچھ مال پیسہ چھوڑ کر جاؤ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا لیکن یہ سب اس وقت جب انسان اللہ کی طرف دھیان رکھے نیک کاموں میں لگا رہے اور اگر مال وبال کے ساتھ آئے پھر مصیبت کتنے لوگ ہیں کہ مال تو اللہ دے دیتے ہیں اولاد نافرمان بنا دیتے ہیں بیوی کو نافرمان بنا دیتے ہیں کوئی حاسد پیچھے لگا دیتے ہیں صحت خراب ہو جاتی ہے مال ہوتا ہے لیکن انجوائے نہیں کر سکتا تو ایسا مال جس میں وبال ہو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور مال کا کم سے کم نقصان مال کا کم سے کم نقصان مرنے کو دل نہیں چاہتا آسانیاں ہوتی ہیں نا اب جو تیس چالیس فیکٹریوں کا چیئرمین ہے اور دنیا کی ہر سہولت اس کے اشارے پر ہے اس کو مرنے کو کہاں دل چاہے گا بھائی تو کم سے کم اس کا نقصان یہ کہ مرنے کو دل نہیں چاہتا ایک نوجوان آیا حضرت مرنے سے بڑا گھبراتا ہوں فرمایا تیرے پاس کچھ مال ہے جی فرمایا نیک کاموں میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اس نے خرچ کرنا شروع کر دیا پھر کچھ عرصے بعد آیا حضرت اب تو مرنے کو دل چاہتا ہے یہ تبدیلی کیسے آ گئی انہوں نے فرمایا دیکھو انسان کا دل وہاں جانے کو کرتا ہے جہاں اس کا سرمایہ ہو تو نے چونکہ آخرت میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا نیک کاموں میں خرچ کیا آخرت میں سرمایہ اکٹھا کر لیا اب تیرا بھی آگے جانے کو دل کر رہا تو اہل اللہ نے دنیا کے بارے میں یہی بات سمجھائی کہ دیکھو اس میں پڑھ کے اللہ کو نہ بھول جانا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لا لاتوسل خلف محب دنیا جو دنیا کا چاہنے والا ہو اس کے پیچھے نماز مت پڑھو اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی فضیل بن یاد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اذا احب اللہ ابدن اکثر ہو اللہ کسی بندے کو پسند کرتے ہیں اس کو فکر عطا فرما دیتے ہیں وہ ایزا ابغض اللہ ابدن اور جب کسی بندے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں وسا علیہ دنیا ہو و شغل ہو بےحا ان ہو اللہ دنیا وسیع کر دیتے ہیں اور اپنی ذات سے اس بندے کو غافل کر دیتے ہیں سید جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حب اللہ دنیا کہ اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو دنیا سے ایسے اس کو بچاتے ہیں جیسے کہ تم کسی بیمار بندے کو ٹھنڈے پانی سے بچاتے ہو عبد السلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لا تصح لاتس اللہ من الدنیا کہ اللہ تعالی کی طرف بندے کی توجہ کا ہونا اس وقت تک ٹھیک نہیں جب تک وہ دنیا کی تمناؤں کو نہ چھوڑ دے ابو حازم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ما مدع منت دنیا حلم جو دنیا کی زندگی گزر گئی وہ خواب ہے وما باقیہ امانی اور جو باقی زندگی بچی وہ امیدیں ہیں اس کے سوا دنیا کچھ نہیں ہے اب یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ دنیا کو چھوڑنا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بیوی چھوڑ دو بچے کو چھوڑ دو گھر میں رہنا چھوڑ دو اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دو نئی سواری پہ سوار ہونا چھوڑ دو اچھا کھانا کھانا چھوڑ دو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زینت کی حوث دل سے ختم کر دو حوث دل میں نہ ہو اب ایک آدمی ضرورت کے تحت کام کر رہا ہے الحمدللہ چاہے اس کے گھر میں کتنے مزے دار کھانے بنتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرے ہوس نہ ہو دل میں یہ نہ ہو کہ جی مجھے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے حرام طریقے سے بھی مال لینا پڑا تو میں لو کا ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ہوس دل سے ختم ہو جائے حدیث مبارکہ میں یشت ہی کرامت الآخرت ید اڑو زینت دنیا جو آخرت کی بزرگی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جو نصیب میں ہوتا ہے وہ تو کرواتے ہی ہیں بندے کی اپنی نیت ہو یا نہ ہو سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے ایک بندے کو ان سے محبت تھی اللہ کے لیے اس نے ان سے یہ کہا ہوا تھا کہ حضرت آپ نے میری ایک بات کو ماننا ہے انہوں نے ہاں کر دی اس نے کہا جی میری بات یہ ہے کہ سال کے تین سو پینسٹھ دن ہوں گے اور میں تین سو پینسٹھ نئے لباس آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا آپ کو قبول کرنے پڑیں گے ہر روز وہ نیا لباس پہنتے تھے پرانا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے تھے اگلے دن پھر نیا لباس پہنتے تھے پرانا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے تھے ہم نصیب میں تھا اپنی تما تمام نہیں تھی پھر بھی اللہ نے روز نیا لباس پہنایا کون ہے امیر آدمی جو روز نیا لباس پہنتا ہو نہیں پہنتے تو جو نصیب میں ہے وہ تو اللہ دیں گے حوص کی کیا ضرورت ہے جو آنا ہے وہ مل کے رہے گا پھر کیا ضرورت ہے کہ انسان لوگوں کو دھوکہ دے کیا ضرورت ہے کہ جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیچے کیا ضرورت ہے کہ کسی کا برا سوچے تو جس بندے کے دل میں دنیا کی حوث نہیں ہوگی وہ کوئی ایسا کام الٹا نہیں کرے گا پھر اس کو زکات کا دینا کون سا مشکل نظر آئے گا وہ بہت خوشی سے زکات بھی دے گا اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرے گا نبی الاسلام نے فرمایا مالی ولد دنیا ان نما تحت شجرت کے بن اسلطر میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو ایک درخت کے نیچے آ کر رکا تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر سواری پہ سوار ہو کے چلا گیا یہ دنیا کی زندگی ایسی ہی ہے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من خطبت دنیا طلبت من ہو دین ہوں کل فی صدا کے ہا لا یا رضی ہا من ہو اللہ جو دنیا سے نکاح کرتا ہے تو یہ حق مہر کے اندر اس کا پورا دین مانگتی ہے اس سے کم کے اوپر یہ راضی نہیں ہوتی تو دین بیچ کے انسان دنیا لے یہ کہاں کی مندی ہے شیخ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وقفت دنیا فی طریق الآخرہ فمنا تل وصول کہ دنیا آخرت کو جانے والے راستے کے درمیان بیٹھ گئی جو دنیا میں مشغول ہوتا ہے وہ آگے آخرت کی طرف نہیں جا سکتا چنانچہ ابن عطا رحمت اللہ علیہ ان کی بڑی حکمت بھری باتیں کہتے ہیں نا الحکمت بکر کریمت انالم تجد کفون لدار لبیحا تو اللہ نے ان کو حکمت کی بڑی باتیں کہنے کی توفیق دی وہ فرماتے ہیں کہ قیمتوں کا ماں انت مشغول بہی تیری اللہ کے ہاں قیمت ہے کہ تو کس چیز میں مشغول ہے فَإِنْ اِشْتَغَلْتَ بِالدُّنِيَا فَلَا فلا قیمت اللہ کا اگر تو صرف دنیا میں مشغول ہے تو اللہ کے ہاں تیری کوئی قیمت نہیں فمثال مثال دنیا کا لیفہ لا قیمت اللہ تو ان کاروباروں میں دفتروں میں دکانوں میں رہتے ہوئے ہمیں اعمال کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے خوش نصیب ہیں وہ جو کاروبار بھی کرتے ہیں تکبیر اولا کی بھی پابندی کرتے ہیں جن کی نمازیں قضا نہیں ہوتی جن کی تلاوت قضا نہیں ہوتی تسبیحات قضا نہیں ہوتی وہ اپنی آخرت کی بھی فکر رکھنے والے لوگ ہیں حسن بسی رحمت اللہ علیہ نے ایک بندے کو دیکھا تو وہ بادشاہ کے ساتھ ذرا آتا جاتا تھا را من جلساء الملک قد بسطت علیہ دنیا اس کے اوپر دنیا وسیع ہو گئی تھی فقال ما حرفت قطح تو حسن بصیر رحمۃ اللہ نے پوچھا بھائی اس کی کیا حقیقت ہے فقیل ان سرات اس نے کہا یہ پل سرات کی ماند ہے قال حاض قیمتها ہاں تو نے اب دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا کہ اگرچہ یہ تیرے پاس اتنی زیادہ ہے مگر تو سمجھتا ہے کہ یہ پل سے رات کی مانند ہے اب تو اس سے بچ کے رہے گا بعض حکما نے یہ کہا ہے ان بدن ادا سکم لم جن طعام ولا شراب کہ جب بدن بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کھانا اور پینا فائدہ نہیں دیتا کزال کل کل یہی مثال انسان کے دل کی ہے اللہ اللہ کا کا دنیا لم تن فاہل مئ کہ جب اس کا دل دنیا کی محبت کا بیمار ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر نصیحت اثر نہیں کرتی چنانچہ نصیحت کرو ادھر سے سنا ادھر سے نکال دی پرواہ نہیں ہوتی اب حقیقت کیا ہے دنیا کی ذرا سمجھیے کہ انسان دنیا کے کام کاروبار کرے جو اللہ نے رزق رکھا ہے وہ یقیناً ملے گا مگر کوئی کام خلاف شرح نہ کرے اس کاروبار کام کی وجہ سے اعمال کو نہ چھوڑے کہ جی میں مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا اور میں تو اللہ کے راستے میں وقت نہیں نکال سکتا اور میں تو نیک مجالس میں نہیں جا سکتا نہیں اس کی قیمت پہ کاروبار نہیں کرنا ہم نے وہ تو ہمیں ملنا ہی ہے جو ہمارے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے ہم نہ نہ کریں گے پھر بھی ملے گا جو کہ رب نے لکھ دیا نا جتنا نہ نہ کریں گے اتنا ملے گا نصیب میں جو ہے مل کے رہتا ہے تو معلوم ہوا کہ پھر اس کے پیچھے لگ کے انسان اعمال کو ضائع نہ کرے پہلی بات کیونکہ جب مال آتا ہے پھر ٹی وی بھی آ جاتا ہے پھر ڈرامے بھی اچھے لگتے ہیں پھر فلاں ہوتا ہے پھر انسان باہر جاتا ہے آؤٹنگ کے اوپر تو الٹے سیدھے کام کرتا ہے یہ پیسے کا وبال گناہوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اس لیے اس کو دشمن کہا گیا پیسہ ہو تو ایسا جیسے حضرت عثمان غنی غنیلانوں کے پاس تھا کہ اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کے اس سخاوت کو دیکھ کر فرمایا یا رحمان سہل علی العثمان اے رحمان عثمان کے حساب کو قیامت کے دن آسان فرما دے امت کو فائدہ ہوا مال کی مثال پانی اور کشتی کی مانتا ہے پانی نہ ہو تو کشتی چلتی ہے یہ زمین پہ ریت پہ تو نہیں نہ چلتی تو کشتی کے چلنے کے لیے پانی ضروری مگر کب چلے گی جب پانی کشتی کے نیچے ہوگا اور اگر پانی نیچے کی بجائے کشتی کے اندر آ جائے پھر تو یہ کشتی کے ڈوبنے کا ذریعہ بن جائے گا اسی طرح مال ہو مگر انسان کے پاؤں کے نیچے ہو جب پاؤں کے نیچے سے نکل کے یہ دل کے اندر آ گیا اب انسان کی کشتی کے ڈوبنے کا سبب بن گیا ہمارے بزرگوں نے مرغابی کی مثال دی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مرغابی ایک پرندہ ہے جو پانی میں بیٹھتا ہے اور جب شکاری آتا ہے تو وہ اسی وقت اڑ جاتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے پر اتنے چکنے ہوتے ہیں کہ پانی پر بیٹھتی ہے مگر پانی سے اس کے پر تر نہیں ہوتے اور اگر پر اس کے تر ہو جائیں تو وہ اڑ نہیں سکتی تو ہمارے مشاہد نے کہا کہ تم مرغابی کی ماند بنو رہو تو صحیح دنیا میں مگر اس دنیا سے اپنے پروں کو تر نہ ہونے دو تاکہ جب تمہارا جانے کا وقت آئے مرغابی کی طرح تم بھی دنیا سے پرواز کر کے آخرت میں چلے جاؤ چنانچہ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی اس کے لیے ایک بہت ہی زیادہ ڈرنے والی بات ہے جو مشاعت نے لکھی ہے فرماتے ہیں کہ جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی تو قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالی دنیا کو اپنے سامنے بلائیں گے اور فرما لیں گے کہ اے دنیا میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں لہذا تو جا جہنم میں تو جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ تو جا جہنم میں تو اس وقت دنیا اللہ کے سامنے یہ کہے گی اللہ مجھ سے محبت کرنے والوں کا کیا ہوگا اللہ فرمائیں گے المر مع من احبا بندہ اسی کے ساتھ جس کے ساتھ محبت ہوگی جتنے لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے اس لیے دل میں محبت نہیں ہونی چاہیے دنیا یہ دنیا کی محبت کیسے نکلے ایک کوشچن ہے نا کہ ہے دنیا کی محبت بڑا بننے کو جی چاہتا ہے شو آف کرنے کو جی چاہتا ہے اور الٹے سیدھے کام کرنے کو جی چاہتا ہے دنیا کی چمک کھینچتی ہے بندے کو گناہوں کی طرف آمادہ کرتی ہے یہ دنیا کی محبت کیسے نکل سکتی ہے یہ اللہ کے ذکر سے نکل سکتی ہے جتنا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے اتنا جلدی دنیا کی محبت دل سے نکلے گی اللہ رب العزت کی محبت دل میں آ جائے گی اس کی دلیل قرآن عظیم شان میں سے دلیل اس کی کہاں سے قرآن عظیم شان میں سے قرآن مجید میں ملکہ بلکیس کا واقعہ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلاۃ والسلام نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ فرم بردار ہو کر آ جاؤ تو اس نے اپنے عمرا سے مشورہ کیا کہ ان نل کہ بھائی کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ بس ہم تمہارے ساتھ ہیں جیسے دنیا کہتی ہے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں فندری مادا تمرین انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم ساتھ ہیں تمہارے سب کچھ ہے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں مگر وہ سمجھدار تھی اس نے ان کے جواب میں کہا کہ ان الملو کا ازا داخل کہ جب بادشاہ کسی کریا میں داخل ہوتے ہیں افسدوہا فساد مچا دیتے ہیں وجالو عزت آلو ازلہ اور جو وہاں معزد ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیتے ہیں تو اس آیت پہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک بہترین تمثیل ہے وہ کیا کہ اگر ملوک سے مراد ہم مالک الملک کا نام لیں اللہ کا نام اور کریتن سے مراد یہ دل کا کریا دل کی بستی لے لیں تو پھر اس کا مفہوم یوں بنوں گا بنے گا ان ملو کا ادا دخل کریتن جب اللہ رب العزت کا نام اس دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے افسدوہا انقلاب مچا دیتا ہے وہ عزت آہ لہ اور دنیا جو معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیتا ہے تو اللہ کے نام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتی ہے اس لیے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنا تاکہ دل میں اللہ ہر وہ عزت کی محبت آئے یہ دنیا کی محبت کیسے نکلتی ہے سبحان اللہ ایک واقعہ سنا کے بات مکمل ایک بزرگ گزرے ہیں بات سمجھنے والی ہے اور سننے والی ہے ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دہلی میں ان کا ایک مینار بنا ہوا ہے اس کا نام ہے قطب مینار یہ بادشاہوں کے پیر تھے اور جب بادشاہ بھی مرید ہوں تو پھر عوام الناس کا کیا کہنا بہت باخدا بزرگ تھے بچپن سے ماں باپ نے ان کی تربیت ایسی کی تھی ان کے نام کے ساتھ ہے کاکی کاکی ہندی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے روٹی تو یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ نام کیسے لگا جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کے والدین نے آپس میں یہ پلاننگ کی کہ ہم اپنے بچے کی تربیت اچھی کریں گے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت کو بھریں گے یقین ایمان اس کے دل میں مضبوط پیدا کریں گے چنانچہ بچہ جب مدرسے جانے کے قابل ہوا تو ایک دن مدرسے سے واپس آیا کہنے لگا امی مجھے بھوک لگی ہوئی ہے ماں نے کہا بیٹا اللہ تعالی رزق دیتا ہے سب کو ہمیں بھی وہی دیتا ہے تمہیں بھی وہی دے گا ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں تم بھی اللہ سے مانگو اس نے کہا اما کیسے مانگتے ہیں بیٹے یہ مسلح پڑا ہے اس پہ بیٹھ جاؤ اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے دے تو بچہ بیٹھ گیا ہاتھ اٹھائے دعا مانگی دعا مانگ کے کہنے لگا اما اب کیا کروں ماں نے کہا بیٹا اللہ نے تیرا کھانا کہیں بھیجا ہوگا ڈھونڈ پڑا ہوگا اب ماں نے پہلے کھانا پکا کے کہیں چھپایا ہوا تھا وہ بچہ کمرے میں گیا ادھر دیکھا دیکھا ادھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو کھانا مل گیا وہ بڑا خوش ہو گیا اب بچے کے دل میں نا ایک تجسس پیدا ہو گیا وہ کوشچن پوچھنے لگا اما آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا خزانہ ہے اللہ اتنے بڑے ہیں ماں کہتی ہاں تو بچہ بڑا حیران ہوتا اب یہ روٹین بن گئی والدہ کھانا بنا کے روز چھپا دیتی بچہ آتا مسلح پہ بیٹھ کے دعا مانگتا اس کو کھانا مل جاتا تو یقین ہو گیا اس کو کہ بس مجھے کھانا اللہ کھلاتے ہیں تو اللہ کے ساتھ ایک محبت دل میں پیدا ہونی شروع ہو گئی اب انسان عبد الحسان انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے محسن کے ساتھ فطری محبت ہوتی ہے کئی مہینے جب گزر گئے تو ماں باپ بڑے خوش کہ ہمارے بچے کے دل میں اللہ تعالی کی ذات کا یقین مضبوط بیٹھ گیا اللہ کی شان کے ایک مسئلہ پیش آ گیا بچے کی والدہ رشتہ داروں میں کسی تقریب میں چلی گئی کوئی نکاح وغیرہ کی تقریب تھی اور وہاں جا کے اس کو وقت کا خیال نہ رہا مصروف ہو گئی جب وقت دیکھا تو ہو یہ تو میرے بیٹے کا آنے کا وقت ہو گیا اور آج تو میں نے کھانا بھی نہیں بنایا اور کھانا رکھا بھی نہیں تو اگر بچہ آئے گا اور کھانا دیکھے گا نہیں ملے گا تو اس کا تو یقین کمزور ہو جائے گا اب ماں بیچاری برکا لیا بھاگی گھر کی طرف رو بھی رہی ہے دعا بھی مانگ رہی ہے اللہ میں نے تو ایک محنت شروع کی تھی ہیلا تھا میرے بچے کے دل میں آپ کا یقین پیدا ہو جائے اللہ میری محنت کو ضائع نہ ہونے دینا مہربانی فرما دینا جب گھر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ بچہ سویا ہوا ہے تو ماں نے شکر ادا کیا چلو یہ تھکا ہوا تھا سو گیا میں کھانا بنا لوں اور کھانا پہلے چھپا دوں بعد میں جگاؤں گی تو ماں نے کھانا چھپا دیا پھر آ کے اس بچے کو جگایا میرے بیٹے آج تو تجھے بڑی بھوک لگی ہوگی تو بچہ اٹھ بیٹھا اما مجھے بھوک تو نہیں لگی ہوئی بیٹے کیوں اما میں اپنے مدرسے سے آیا تھا اور آج تو آپ بھی گھر پہ نہیں تھی میں نے مسلح بچھایا اور اللہ سے دعا مانگی اللہ میں تھکا ہوا ہوں مجھے کھانا کھلا دیں اور آج تو امی بھی گھر پہ نہیں ہے امی کے دعا مانگنے کے بعد میں جب کمرے میں گیا تو مجھے کسی کپڑے کے نیچے پڑا ہوا ایک کھانا ملا روٹی ملی امی میں نے وہ روٹی کھائی مگر جو مزہ مجھے آج آیا اس سے پہلے مجھے مزہ کبھی نہیں آیا اللہ نے اس بچے کا یقین رکھنے کے لیے اس کو روٹی دے دی تو وہ بچہ جس کا یقین ماں باپ نے اس طرح بنایا وہ بڑا ہوا تو مشاعر کی صحبت میں رہا تو اللہ نے ان کو ایک شیخ کامل بنا دیا اب وقت کے بادشاہ بھی ان سے مرید ان کی وفات ہو گئی جب ان کی وفات ہو گئی تو دہلی شہر کے جتنے لوگ تھے سارے کے سارے ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے اس لیے کہ میت دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ میت ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے میت کو فائدہ ہو جاتا ہے حدیث پاک ہے کہ اگر چالیس ایمان والے شرک سے بچنے والے اگر کسی میت کا جنازہ پڑھ دیں گے تو اللہ ان کے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے میت کے گناہوں کو معاف فرما دے گا تو کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پڑھنے والوں کی وجہ سے مغفرت اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ان کا جنازہ پڑھ لے تو پڑھنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے ایک بزرگ تھے ان سے کسی نے پوچھا حضرت کیا بنا فرمانے لگے اللہ نے میرے نام امال کو دیکھا بہت خوشی کا اظہار کیا فرمایا تجھے بھی میں نے بخش دیا اور جتنے لوگوں نے تیرا جنازہ پڑھا میں نے ان سب کی بخشش فرما دی تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا جنازہ پڑھنے سے پڑھنے والوں کو فائدہ ہو جاتا ہے حضرت تو ان شخصیتوں میں سے تھے چنانچہ دہلی کا ہر بندہ چاہتا تھا میں جنازہ پڑھوں ایک بڑے میدان میں جنازہ لایا گیا جدھر تک نظر جاتی تھی ادھر تک انسان ہی انسان تھے لاکھوں کی تعداد میں سفے بن گئیں جنازہ رکھا گیا اب جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا تو ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ بھئی مجھے حضرت نے وسیعت کی تھی میں وسیع ہوں اور وسیعت پڑھ کے سنانا واجب ہے تو میں وسیعت پڑھ کے سناتا ہوں حضرت نے وسیعت یہ کی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر چار خوبیاں ہوں میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے کہ جس کے اندر چار خوبیاں ہوں پہلی خوبی کہ اس کی فرض نماز کی تکبیر اولا کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو یا اللہ انسان ہے سفر حضر صحت بیماری خوشی غمی اس معیار پہ تو لو تو ہم سب فیل کون ماں کا بیٹا ہے جو دعویٰ کرے کہ زندگی میں بالغ ہونے کے بعد تکبیر اولا کبھی بھی فوت نہیں ہوئی کیسی کنڈیشن لگائی کہ تکبیر اولا کبھی بھی کتھا نہ ہوئی ہو دوسری شرط اتنا عبادت گزار ہو کہ اثر کی سنتیں بھی اس نے کبھی نہ چھوڑی ہو جو اثر کی سنتیں ہیں نا غیر موقع آپشنل وہ بھی نہ کبھی چھوڑی ہو کیسی مشکل شرط تھی تیسری شرط کہ اتنا نیک کہ اس کی تحجد کی نماز بھی کبھی کدا نہ ہوئی ہو تحجد کی نماز ہمیشہ کبھی بھی کدا نہ ہو یہ کتنا مشکل کام اور چوتھی خوبی کہ بالے ہونے کے بعد جس نے کسی غیر محرم عورت کی طرف کبھی بری نظر سے دیکھا بھی نہ سب فیل پوری زندگی میں کبھی نظر نہ اٹھی ہو چار شرطیں اور اتنی مشکل شرطیں کہ جس کے اندر یہ چار خوبیوں کو میرا جنازہ پڑھائے جب یہ اعلان ہوا تو مجمع کو تو سانپ سون گیا تھوڑی دیر کے لیے پن ڈراپ سائلنس کس کی ضرورت تھی آگے بڑھتا اور کہتا کہ میرے اندر خوبیاں ہیں لوگ حیران تھے کہ حضرت کا جنازہ کون پڑھائے گا جب کچھ دیر گزری تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ روتا ہوا آگے بڑھا اور حضرت کے جنازے کے قریب آیا اور آ کر یہ الفاظ اس نے کہے کہ حضرت خود تو پردہ کر گئے اور مجھے آپ نے رسوا کر دیا خود تو پردہ کر گئے اور مجھے آپ نے رسوا کر دیا اس شخص نے پورے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھائی کہ میرے اندر یہ چاروں خوبیاں موجود ہیں اور اس نے حضرت کی نماز جنازہ پڑھائی لوگوں نے دیکھا وہ وقت کا بادشاہ التمش تھا اللہ والوں کی صحبت میں آ کے ایسے دنیا کی محبت نکلتی ہے کہ وقت کا بادشاہ بھی ہوتا ہے مگر وقت کا ولی بھی ہوا کرتا ہے ایسی دولت کہاں نقصان دیتی ہے بندے کو نقصان تو وہ دیتی ہے نا جو اللہ سے دور کرے بندے کو تو اس لیے اگر اللہ رب العزت دنیا کی فراوانی دیں تو پھر اللہ والوں کی محفل میں آئیں بیٹھیں اللہ کے راستے میں وقت لگائیں محنت کریں تاکہ دل سے دنیا کی محبت نکل جائے اور آگے کا راستہ آسان ہو جائے اللہ تعالیٰ اس دشمن دنیا سے جو ہمیں اللہ سے دور کر دے بچنے کی توفیق عطا فرما ہمارے مشاہد نے فرمایا کہ دنیا جادوگرنی ہے اور یہ ہاروت اور ماروت سے بڑی جادوگرنی ہے ہاروت ماروت دو فرشتے تھے اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا تھا تاکہ لوگ ان سے اگر سیکھیں تو فتنے میں پڑیں تو وہ ہر کسی کو بتاتے تھے بھائی یہ مت سیکھو یہ نجائز ہے پھر بھی لوگ سیکھتے تھے تو وہ سکھا دیتے تھے تو اس دور کے انسانوں کے لیے یہ ایک آزمائش تھی کہ کون اللہ کے راستے پہ جمع رہتا ہے اور کون سیکھتا ہے لیکن جو جادو سیکھ لیتے تھے تو قرآن مجید میں ہے کہ اس جادو کے ذریعے یو فرقون بھی بین المر وہ بندے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کر دیتے تھے تو دنیا کا جادو جو جو یہ فرشتے لے کر آئے تھے یہ انسان اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیتا تھا لیکن یہ دنیا ایسی جادوگرنی ہے اس کا جادو جب کسی پہ چل جاتا ہے یہ بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے تو یہ تو پھر بڑی جادوگرنی ہوئی نا اس لیے نبی علیہ السلاط اسلام نے ہمیں اس سے بچ کے رہنے کی توفیق کی, کی, کے لیے جو ہے وہ تلقین کی کہ اس کی محبت میں گرفتار ہو کر کہیں اللہ سے دور نہ ہو جانا گناہوں کے اندر دھنس نہ جانا نیکی کی بجائے تم برائی کو اختیار نہ کر لینا تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھتا فرمائے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں محبت دنیا کی مرد سے بھی محفوظ فرمائے اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ نے سب کو رو رو کے دعائیں مانگتے دیکھا ہوگا اللہ اس بیماری سے بچا لے اس سے بچا لے اس سے بچا لے کسی کو روتے دیکھا کہ یا اللہ مجھے محبت دنیا کی بیماری سے بچا دے ہم اس کو بیماری نہیں سمجھتے یہ بھی تو مانگنی چاہیے دعا ہم نہیں نہ مانگتے اے اللہ اگر آپ نے مال دیا ہے تو وبال سے خالی مال عطا کیجیے یہ بھی تو دعا مانگنی چاہیے تو اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے اور اگر یہ عطا کرے تو اپنے دین کے لیے اور نیکی کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو دعوانا ان عوانہ الحمد للہ